بنا کر میرا مولا جانب لشکر آنا چلا آخری خطب لینوں کو سرے دشت دیا فاطمہ زہرا کے بیٹے نے لینوں سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ظالم و رسول کا پیارا نہیں ہوں میں چار شکبریا کا ستارہ نہیں ہوں میں کیا مستحق لطف و مدارا نہیں ہوں میں کیا جاہلو امام تمہارا نہیں ہوں میں پانی کیا ہے بند امام مبین پر مجھ کو دکھا دکھا کے بہایا زمین پر وہ نہر جس کو خلق میں جاری کرے راہ روکی ہے تم نے ظلم کی تیغوں سے اس کی راہ پانی پہ جنگ پیاسوں سے دریا پہ بغوا یہ کس ولی کا گھر تھا جسے کر دیا تباہ امت نبی کی آہ یہ سب ہو گئی بس آج آبرو عرب بات ہو گئی سر کو نہ سر نہ جان کو ہم جان سمجھتے ہیں ہاں حکم کردگار کو ایمان سمجھتے ہیں مشکل ہزار ہو اسے آسان سمجھتے ہیں ہم ایک اور لاکھ کو یکساں سمجھتے ہیں اس مارکے میں کھیت پڑے ہیں اسی طرح بچے ہمارے تم سے لڑے ہیں اسی طرح لڑتا نکل کے ایک سگر ایک نامدار برسو بھی تم سے ختم نہ ہوتی یہ کارزار نکلا ادھر سے ایک ادھر سے بڑھے ہزار اس پر بھی الما کا الٹتا بار بیدی کا ساتھ دے کے حمیت کو کھو دیا تم نے تو آج نام عرب کو دبو دیا زنار گردنوں پہ تمہاری سوار تھی شر کے جلی یہ تھا کہ پرستش میں نار تھی اسلام کے چمن میں کبھی یہ بہار تھی حق حق کی مسجدوں میں یہ کس دن پکار تھی چرچا تھا کفر و فسق و فجور و گناہ کا یہ شور کب تھا کا کو مارا تم نے کر یہ سوچا تو غلط سوچا ہے سارا تم نے مت سمجھنا میری جانب سے معافی ہے تمہیں میرا آپ تو بے ہی کافی ہے تمہیں میرا آپ تو بے ہی کافی ہے تمہیں ریت پر نقش میں خالد کے فرامین کر جاہلو فکر محمد سے جو بے گانے ہو مجھ کو کمزور سمجھتے ہو تو دیوانے ہو مجھ کو کمزور سمجھتے ہو تو دیوانے ہو میں سب کی خبر میں شریف کا نگہبان ہوں بے خوف و قطر مجھ سے الجھو گے تو بے موت ہی مر جاؤ گے سمجھتے ہو کہ اکبر کو مٹا ڈالا ہے تم نے یہ سوچ کے ذہنوں میں جنو پالا ہے جب تلک چہر میں آپ عذاب آتی ہے جاگتے ذہنوں میں اکبر کی عذاب آتی ہے جاگتے ذہنوں میں اکبر کی عذاب باقی ہے نے خط بھیج کے یسرف سے بلایا مجھ کو اور بے جرم خطا خوب ستایا مجھ کو یہ تو بس کام خیالی ہے کہ مجبور ہوں میں تم نہیں جانتے اللہ کا دستور ہوں میں تم نہیں جانتے اللہ کا دستور ہوں میں تو آیا ہوں کہ اللہ پانی پہ حکومت کی ہے میں نے دریا کی روانی پہ حکومت کی ہے میں نے صحراؤں پہ پانی پہ حکومت کی ہے میں نے بچپن میں جوانی پہ حکومت کی ہے میں سمجھنا کہ میں تم لوگوں سے ڈر جاؤں گا قتل ہو کر بھی میں ذہن میں اتر جاؤں گا ابھی ختم ہوئی تھی یہ مسلسل تقریر اللہ کے فرزند پہ آنے لگے تھی چوم کرتے قبضے کو پکار شبی جو خبردار چمکتی ہے علی کی شمشی بسرے پاتا ہے سکین ہونے ناتا ہے جو کے روکو تو حسین آتا ہے حسین سواروں سے لڑے پر بچیوں والوں کی قطاروں سے لڑے سورت خدا ظلم شیاروں سے لڑے تو ایک لڑ نہیں سکتا یہ ہزاروں سے لڑے گر ہو غالب تو ہزاروں پہ وہی غالب ہو جو دلوں جانے علی نے ابھی غالب ہو حسین حسین حسین اسد اللہ کے صدقے کے والا کے نثار وہی ہم تلوار پتہ ہے نے کیا جنگ میں کا حصار مورچے فوج کے حضرت میں بھی توڑے کئی بار کیوں نہ ہو احمد مرسل کے نوازے تھے حسین فرق اتنا تھا کہ صحیح کے پیاسے تھے حسین حسین حسین ویسے آئی یہ آواز کے عرش مقام یہ غذا تیسرے فاقے میں بشر کا نہیں کام اے محمد کے جگر امام نے امام لوہے محفوظ پہ مرکوم ہے سات تیرا نام اب نہیں حکم لائیوں سے بگا کرنے کا ہاں یہی وقت ہے وعدے کے وفا کرنے کا ہیلا رس کرا دیا تم مریا کہ یہ میان میں مولا نے رکھی تیرے دو دم ہاتھ اٹھا کر یہ اشارہ کیا گھوڑے کو کہ سمجھ رہ گیا سب کو ہلا کر پر سے تیز قدم چار جان سے مسافر پہ جھکے اہل ستم میں دے یوں گرد تھے جیسے گل تر تاروں میں گر گئے چھپتے نبی سلم کی طرح پکارتی تھی کوئی ہائے خبر ہے تیرے حسین کا کٹا ہے رن میں سر بستر سے اس کے گر پڑے سجاد کھا کر خیمے سے نکلی بیوی یا بچوں کو چھوڑ کر تھا عرش حضرت زینب کے بین سے گر گر کے دوڑتی تھی کہ ملو حسین سے سیدانی ہوں پہ اے اہل دریا بنتے نبی کی مدد کو آؤ دنیا میں تم خوشی رہو اقبا میں چین پاؤ سید کہاں ہے خون میں غلط مجھے بتاؤ یا لگ گئے پلک نے یہ غم ہم پہ ڈالے ہیں اے بھائیوں مدینے کے ہم رہنے والے ہیں سجی حسین اے تشن لب حسین غریب الوطن حسین اے جاب لب حسین امام زمن حسین اے کش حسین اسیر مہن حسین پیاسے گلے سے پنجرش میں نہیں ملا پانی بھی مرتے وقت ملا یا ملا